شیر آیا شیر آیا یہ کہانی ایک چھوٹے لڑکے کی ہے جس کا نام ہے گوپی وہ اپنے والد کے ساتھ ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتا تھا گوپی اور اس کے والد دونوں ہی گوالے تھے وہ گایوں کو چرا کر اپنی روزی روٹی کماتے پر گوپی ایک بہت ہی شرارتی لڑکا تھا ہر دن اسے ایک نئی شرارت سوچتی آج میں کیا کروں آج میں کسے مرغا بناؤں سوچ گوپی سوچ مجھے اتنی بوریت ہو رہی ہے مجھے یہاں کوئی نظر نہیں آ رہا میں بس آج کا دن یوں ہی گزرنے نہیں دے سکتا تبھی گوپی کے والد اس سے ملنے کے لیے آئے وہ کچھ اسمنجس میں تھے گوپی بیٹا کیا بات ہے کیا ہوا او کچھ نہیں ابا میں سوچ رہا تھا کہ اب میں کون سا کام کروں اچھا گوپی ایک کام کرو آج میری طبیعت ناساز ہے تم جنگل کے قریب کے میدان میں گایوں کو چرانے کیوں نہیں لے جاتے اتنا کام کرو یقیناً ابا انہیں لے جاتا ہوں اور ہاں تمہیں ان کا سختی سے پہرا دینا ہوگا ورنہ شیر آ کر ہماری ساری گایوں کو کھا جائے گا میں ان پر نگاہ رکھوں گا ابا آپ فکر مت کیجیے چلو اب مجھے چلنا ہوگا گایوں کو چرانے کا وقت ہو گیا ہے حالانکہ گوپی بہت شرارتی تھا اس نے کبھی بھی کسی کام کے لیے اپنے والد کو انکار نہیں کیا اپنے والد کی ہدایتوں کے مطابق گوپی نے گایوں کو کھولا اور انہیں باہر لے گیا جنگل کے نزدیک چرانے کے لیے اس کے ایک ہاتھ میں لکڑی کی گلیل تھی اور دوسرے میں ایک لمبی لاٹھی جلدی ہی گوپی اپنی سبھی گایوں کو لے کر جنگل کے نزدیک کے میدان میں پہنچ گیا اس نے بالکل بیچوں بیچ ایک بہت بڑا درخت دیکھا گوپی احتیاط برتتے ہوئے درخت پر چڑھ گیا اور درخت پر بیٹھ گیا وہ اپنے گلیل استعمال کرنے لگا زمین پر پتھر مارنے کو پر جلدی ہی وہ اس سے اوب گیا اچانک اسے چال سوجھی اور لطف اٹھانے کے لیے وہ چیخنے لگا بچاؤ بچاؤ دیکھو شیر آ گیا وہ میری ساری گائے گا جلدی آؤ بچاؤ بچاؤ مجھے کوئی ہے بچاؤ بچاؤ مجھے شیر آیا شیر آیا بچاؤ جیسے ہی گاؤں والوں نے اس کی چیخیں سنی وہ بہت سختے میں آ گئے اور خوف زدہ ہو گئے ذرا سب لوگ سنیے کوپی کی جان خطرے میں ہے شیر اسے مار ڈالے گا ہمیں اسے بچانا چاہیے چلو ہاں ہاں چلو چلو جلدی کرو جا کر اسے بچاتے ہیں ہر کوئی جنگل کی طرف بھاگا گیا جو بھی ان کے ہاتھ آیا انہوں نے اٹھا لیا ہتھیار بنا کر شیر پر حملہ کرنے کے لیے مشغول گاؤں والے اپنا کام کاج چھوڑ کر بھاگے گوپی کی جان بچانے کے لیے اور جب وہ وہاں پہنچے گوپی شیر کہاں ہے تم ٹھیک تو ہو چوٹ تو نہیں لگی فکر مت کرو گوپی اب ہم آ گئے ہیں تم درخت سے نیچے مت اترنا ہمیں بتاؤ شیر کہاں ہے ہاں، بتاؤ شیر کہاں ہے کہاں ہے وہ نامراد کہاں ہے <laughs> ارے کون سا شیر یہاں تو کوئی شیر نہیں ہے <laughs> تو پھر چیخ بخار کیوں کر رہے تھے ہاں، تو کیا تم مزاق کر رہے تھے گوپی یہ کیسی شرارت ہے ایسی شرارت کبھی مت کرنا گوپی تمہیں ایسی شرارتیں نہیں کرنی چاہیے ایک دن تم مصیبت میں پڑ جاؤ گے ہم اپنا کام چھوڑ کر تمہیں بچانے آئے ہیں بتائے اب بہت ہو گیا گوپی تمہاری شرارتیں اب ہمارے لیے دقتیں پیدا کر رہی ہے اسے بند ہونا چاہیے ہم تمہیں کبھی بچانے نہیں آئیں گے <laughs> ارے اتنے ناراض مت ہو چچا ٹھیک ہے میں دوبارہ ایسا نہیں کروں گا گوپی ہنستے ہی جا رہا تھا سبھی گاؤں والے ناراض ہو کر اپنے کام پر لوٹ گئے پر گوپی خود سے بہت خوش تھا <laughs> آج تو میرا دن کامیاب ہو گیا بیچارے گاؤں والے اتنے خوف زدہ لگ رہے تھے <laughs> دن گزر گیا اور گوپی گھر واپس آیا اپنی سب گایوں کو لے کر اگلے دن وہ پھر سے اپنی گائے چرانے گیا اور آج بھی اس نے وہی چال چلنے کی سوچی بچاؤ کوئی ہے بچاؤ مجھے شیر آ گیا ہے ہے میری گاؤں کو کھا کھا جائے جائے گا گا مجھے بچاؤ کوئی ایک بار پھر گاؤں والوں نے جنگل سے گوپی کی چیخ پکار سنی وہ جو اس کے اس مزاق کے بارے میں نہیں جانتے تھے وہ فکر مند ہو گئے اور وہ سب جنگل کی طرف بھاگے گوپی کی مدد کرنے کے لیے گوپی کی جان خطرے میں ہے چلو چل کر اس کی مدد کرتے ہیں وہارا ہاں، بچہ وہ اکیلے شیر کا مقابلہ کیسے کرے گا ہمیں اسی وقت وہاں جانا چاہیے ہاں چلو چلے امید ہے وہ ہاں، ہاں، ایک بار پھر گوپی کی معصومیت کا شکار ہو کر گاؤں والے اس کی مدد کے لیے پہنچے جب وہ جنگل میں پہنچے انہوں نے دیکھا کہ گوپی محفوظ درخت پر بیٹھا ہے اور ہنس رہا ہے یہاں تو کوئی شیر نہیں تم اتنے چیخ کیوں رہے تھے ارے یہاں تو کوئی شیر نہیں تم کیوں اتنا چیخ رہے تھے میں نے کب کہا کہ یہاں شیر ہے یہ تمہیں کیا ہو گیا ہے تمہیں یہ بند کرنا ہوگا تم کب بڑے ہوگے یہ اچھی بات نہیں ہے تمہیں شاید کوئی کام ہو گوپی یہ صحیح نہیں ہے یہ سب بند کرو ایک دن تمہیں شرارت کی قیمت چکانی پڑے گی ہم تمہارے لیے بھاگے آتے ہیں اور تم یہ سلا دیتے ہو ہم پھر کبھی تمہاری مدد کرنے نہیں آئیں گے چلو ہاں ہاں چلو چلو ہم نہیں آئیں گے ارے تم سب واپس کیوں جا رہے ہو اب میں شیر سے کیا کہوں گا گاؤں والوں نے گوپی کو ہنستے دیکھا اب وہ بہت غصے میں تھے وہ سب گوپی پر چلائے اور تیزی سے چلے گئے اب یہ گوپی کے لیے روزمرہ کا کام ہو گیا تھا وہ میدان میں آتا اور مدد کے لیے چیخ پکار کرتا اب گاؤں والے اس کی چال اچھی طرح سمجھ گئے تھے اور پھر بھی وہ اس کی مدد کے لیے دوڑے آتے پر ایک دن گوپی کی تقدیر کام نہیں آئی جب وہ اپنی گایوں کو چرانے کے لیے گیا تو وہاں ایک شیر آیا ایک نہیں بہت سے شیر گوپی مدد کے لیے چلایا پر اس بار اسے کوئی بچانے کے لیے نہیں آیا کسی نے اس کی چیخ پکار نہیں سنی گوپی وہاں بیٹھا رہا اور مدد کی گہار لگاتا رہا اس بار میں سچ کہہ رہا ہوں کوئی بھی یقین کرو اچھا کوئی تو اب اس کا روز مرہ کا کام ہو گیا ہے اس کی چیپ پکار ہمیشہ چھلاوا ہوتی ہے اب ہم نہیں جائیں گے ہاں، ہاں، بالکل صحیح کوئی نہیں جائے گا نہیں جائیں گے ہر بار وہ جھوٹی کہتا ہے ہاں ہاں صحیح کہہ رہے ہیں ہاں۔ شرارت کر رہا ہے بالکل نہیں جائیں گے چلو ساتھیوں ہم اپنا کام کریں گوپی مدد کی گہار لگاتا رہا پر کسی نے اس کی چیپ پکار نہیں سنی ایک ایک کر کے شیروں نے سبھی گاؤں پر حملہ کیا اور ان سب کو کھا گئے گوپی وہاں بے بس بیٹھا رہا اور وہ روتا رہا روتا رہا اس نے اپنی سبھی گائیں گوا دی جلد ہی خبر گوپی کے والد تک پہنچی وہ فکر مند ہو گئے اور جنگل کی اور بھاگے یہ تم نے کیا کیا گوپی پتا ہے نا یہ گائے ہی تو ہماری روزی روٹی کا ذریعہ تھی اور اب وہ بھی چلی گئی اب ہم کیسے کمائیں گے اور کیا کھائیں گے ہم میں نے ہمیشہ تمہاری شرارتوں کو نظر انداز کیا پر اب اب تو تو حد ہو گئی ہے گوپی اب میں تمہارے ساتھ کیا کروں تم ہی بتاؤ میں کیا کروں تمہارے ساتھ مہربانی کر کے مجھے معاف کر دیں ابا میں نے ایک بہت بڑی خطا کی ہے مجھے مجھے اس بات کا بہت افسوس ہے میں کبھی کسی کو تنگ نہیں کروں گا میں کبھی نہیں بولوں گا اور اسی طرح گوپی نے اپنی شرارت کی قیمت چکائی کیا تم مانتے ہو کہ اس نے جو کیا وہ غلط ہے ہاں تو مجھے بتاؤ اس قصے سے ہم نے کیا سیکھا یہ کہ ہمیں کبھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے ہر مرتبہ جب ہم جھوٹ بولتے ہیں ہم کچھ کھو دیتے ہیں صحیح ہر مرتبہ جب ہم جھوٹ بولتے ہیں تو ہم کسی نہ کسی کا بھروسہ کھو دیتے ہیں وہ ایک دفعہ تو ہمارے جھوٹ پر یقین کر لیں گے پر ہمیشہ نہیں اسی لیے یہ بات ہمیشہ یاد رکھو کہ ہمیں سچ ہی بولنا چاہیے